نہ میں نے اسمان ہے اور زمہ کو بناتی وقت انہیں سامنی بٹھا لیا تھا نہ خود ان کے بناتی وقت اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازوں بنوا ہے